کی یہ مختصر سی آیت شریفہ اکیسویں پارے کی آیات ہیں سبحان ہو و تعالی و تقدس نے بہت ہی عجیب چیز ارشاد فرمائی اس واسطے کہ اللہ پاک نے تو ہدایت بھیجی فلاح و بہبود اپنے بندوں کے لیے دنیا میں نازل فرمائی تاکہ میرے بندے میری اطاعت کریں فرما برداری کریں بندگی کریں اور آخرت میں میں ان کے لیے طرح طرح کے نعمتوں کے اسباب تیار کروں حدیث میں ہے ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم دنیاوی حسن و جمال زیب و زینت فیشن ان تمام چیزوں کے پیچھے پھرتے ہو قرآن کریم میں ہے فرمایا میں نے تمہارے لیے ایسی عورتیں جنت میں تیار کر رکھی ہیں لم یتمس ہوں ان انسن قبل ہوں بلا جان فرمایا مجھے اپنی کبریائی کی قسم آج تک اور تم سے پہلے کسی آدمی نے کسی جن نے ان کو چھوہا تک نہیں ہاتھ تک نہیں لگایا اور ارشاد ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا کہ میں نے جو تمہارے لیے جنت میں پورے عورتیں تیار کی ہیں ان کی تخلیق بڑی عجیب ہے یوں فرمایا اگر ایک اور دنیا میں تھوک دے ساری کائنات بے ہوش ہو جائے اگر جنت کی ہور مسکرا دے سورج کی روشنی بان پڑ جائے چاند کی روشنی گھٹ جائے حساب ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ان کے جوتے کی قسمہ جو ہے وہ بھی تصویر بیان کرتا ہے ابکارا کے لفظ ہے قرآن قریب میں باقرا نوجوان عروبن تمام چیزیں جوانی کی موجود اور پھر کتنے مزے کی بات ہے کہ نہ ان کے کپڑے کا فکر نہ وہ بیمار پڑے نہ ڈاکٹر کو لانا نہ فیس بھرنی نہ دوا لانی نہ کھانے کا فکر نہ ناشتے کا فکر نہ کپڑے کا فکر نہ تیل کنگی سرما سیاہی کچھ بھی فکر نہیں تو خدا بند کریم نے فرمایا کہ دنیا کے مقابلے میں میں نے آخرت میں تمہارے لیے بڑا کچھ تیار کر رکھا ہے تم اس کی زیب و زینت میں نہ الجھو نگر چونکہ بندہ ہے بڑا گندہ ہے اور مستقبل سے نہ آشنا ہے نہ آکبت اندیش ہے یہ انجام کو سوچتا نہیں سامنے والی چیز میں پڑتا ہے جو چیز اسے دکھائی دے رہی ہو یہ اس میں پڑتا ہے اور اگر اتفاق ہے دکھتا تو قرآن کریم بھی ہے اللہ کا کلام بھی سامنے ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی سامنے ہے دین اسلام سارا سامنے ہے مگر اس کی طرف نہیں جاتا بندہ اس لیے قرآن کریم نے للکار کر آواز دی وما باد دنیا اللہ دنیا کی حقیقت کچھ نہیں دنیا عارضی جگہ ہے فانی جگہ ہے نہ پیدار جگہ ہے بالکل نہ پیدار ہے نہ باقی رہنے والی ہے تم سے پہلے ہزاروں آئے ہزاروں گئے کسی کے ساتھ وفا کرنے والی نہیں اللہ بارہ نو کانو یا يَعْلَمُونَ آخرت باقی رہنے والا آخری کر ہے اگر تم جان لو تو اس کی جستجو میں رہو اس کی آرزو میں رہو اس کی تلاش میں اپنی زندگی کا معقول حصہ خرچ کرو یہی وہ راز تھا جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سمجھا دیا تھا اور انہوں نے سمجھ کر اس پہ ساری زندگی بسر کی امان کی دنیا میں وہ لوگ سرخرو ہو کر آئیں گے ہمارے یہاں تو صرف زبانی جمع خرچی اور کچھ بھی نہیں چنانچہ قرآن کریم نے دوسرے مقام پہ نقشہ کھینچ کر کے بتلایا واقع لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا إِنْ ا من السماء فاختلط به فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تدروه الرياح قرآن کریم نے ایک مثال دی دنیا کی کہ لہ لہاتی کھیتی ہو سبزہ سبزہ زار کھیتی ہو مگر اسے کاٹ کے پھینک دو وہ ہوا میں دھوم میں سوکھ جائے گی ہوا کا جھونکا آئے گا اس کو اڑا کے لے جائے گا یعنی دنیا کی عارضی پن اتنا عارضی پنا ہے کہ اب اس کو کوئی سباب دینے والا ہے ہی نہیں اللہ اللہ کرنے والے لوگ بزرگان دین رہی محم اللہ علی مجمعین جنہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ اللہ میں گزار دی انہوں نے ان تمام چیزوں کو سمجھا ہے سنا کہ وہ مکان وہ دکان وہ لمبے چوری بلڈنگوں کے پیچھے کبھی نہیں پڑتے بلکہ ان کا تو کہنا یہ ہے اللہ والے کہتے ہیں کہ ہر دن کو اپنے لیے آخری دن سمجھو جب دن نکلے تو یہ خیال کرو کہ میرا یہ آخری دن ہے کل کس کو آئے گی اور فرمایا ہر رات کو آخری رات سمجھو اور اگر دل اس پر جمتا نہیں یقین نہیں کرتا تو جو اما فوت ہو گئی اسے یاد کر وہ کہاں گئی جو ابا رخصت ہو گیا اسے یاد کر وہ کہاں گیا گھر والی دنیا سے رخصت ہو گئی اسے یاد کر ساری زندگی کی رفیق حیات کس طرح پلہ جھاڑ کے چلی گئی اگر وہ سب جا سکتے ہیں تو میرا تیرا یہ ٹھکانا کیسے بن جائے گا صبح نہیں شام شام نہیں صبح آج نہیں تو کل یہ کام تو بھائی جان بننا ہی بننا ہے قرآن کریم نے اسی لیے بار بار فرمایا آپس میں دوڑ لگی ہے مکانوں کی آپس میں دوڑ لگی ہے دولت اکٹھا کرنے کی دوڑ لگی ہوئی ہے مکان بڑے سے بڑے بنانے کی بڑی سے بڑے گھر میں شادی کرنے کی اور یہ دوڑ آج تک نہیں لوگوں نے لگائی کہ میں کروڑوں سال قبر کی زندگی جو بسر کروں گا اس کا میرے پاس کیا انتظام ہے تانبے والی زمین ہو سورج آسمان سے نکل کر سر پہ آ کے کھڑا ہو جائے اس وقت کے بچاؤ کی کیا صورت ہے ایک بات یاد دلاؤں جو قرآن کریم آپ کو یاد دلانا چاہتا ہے یہ جو دل میں ہے نا اور جی ہم تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اتنے بڑے نبی کے امتیوں کو جہنم میں کون جانے دے گا بھائی میں بتلا بتلاؤ غلام احمد نے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سامان بھی حضور کا غلام بھی حضور کا چاچی بھی حضور کی غلام بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے سامان بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اونٹنی اور ڈاکی بھی حضور کی ہے سامان درست کر رہا تھا سامان لاد رہا تھا سامان ٹھیک کر رہا تھا دشمن کی طرف سے تیر آیا اس کے سینے میں لگا وہ فوراً اسی وقت بے رخصت ہو گیا صحابہ دوڑے جنتی جنتی جنتی غلام ہے کالی کملی والے کا ہم تو نام کے ہے نا وہ اصلی غلام تھا حضور کا اور سامان بھی حضور کا اٹھا رکھا تھا اس نے اور حضور ہی کی اونچنی پہ لاد رہا تھا اندازہ لگا غلام بھی کالی کملی والے کا ہو سامان بھی حضور کا لاچی بھی حضور کی ہو صحابہ کہتے ہیں جنتی جنتی جنتی آپ تشریف لے آئے فرما ہوا گنگا تو کس ملک میں رہتا ہے کس دنیا میں رہتا ہے کس دھن میں لگا رہتا ہے کس مگن میں آپ نے آپ کو برباد کر رہا ہے آپ کملی والے کا غلام ہے کالی کملی والے کا سامان ہے اونٹنی بھی حضور کی ہے جس پہ حضور سواری کرتے ہیں سامان لاتا ہوا تیر لگا دنیا سے رخصت ہو گیا سب کہتے ہیں جنتی جنتی کالی کملی والے نے آ کے فرما دیا ہوگا بلا جہنم میں کیا سارے صحابہ حیران ہو گئے کمال ہے غلام بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو سامان بھی حضور کا ہو سواری بھی حضور کی ہو تیر بھی کافر میں مارا ہو پھر بھی جہنمی آپ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد کا ترجمہ سن اور ذرا اپنے گرے بال میں جھانکے اپنے آپ سے پوچھی میرا تیرا کیا حال ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے مال غنیمت میں سے جو ابھی تقسیم نہیں ہوا ہوگا اس نے ایک چدر اٹھا لی ہوگی میں دیکھ رہا ہوں اس وقت آگ کی بل کر سارے بدن پہ لپٹ گئی یہ بات نہیں کہ آج ہی اس نے یہ کام کیا ہے نہ جانے کس جنگ کے موقع پہ کیا ہوگا یوں ہی ضرورت ہوگی غنیمت کا مال جو کافر چھوڑ کے جہاد میں جنگ میں بھاگا کرتے تھے اسے اکٹھا کر کے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا جاتا تھا اور پھر وہ حصے کے مطابق تقسیم ہوا کرتا تھا سنا کے تقسیم سے پہلے اس نے ایک چادر اٹھا لی ہوگی ہے یہ سمجھ کر اٹھائی ہو کہ مجھے ضرورت ہے چادر کی چادر پڑی ہے اٹھا کے اوپر کر لی کوئی بات نہیں جب آپ نے یہ فرمایا تو حضرت رضی اللہ تعالیٰ نو ایک صحابی ہے یہ جوتے میں لگنے والا تسمہ لے کر آیا اور عرض کرنے لگا میرے آقا میں نے اٹھا کر اپنی جوتی میں ڈال لیا تھا یہ میں واپس کرنے آیا ہوں پر میں قیامت میں واپس کرنا اس وقت میں ہر کتنے نہیں لوں گا یہ جو ہم رات دن دگا بازی فریب بازی جھوٹ بولنا پدماشی کرنا اور اپنے آپ کو نئے لاڈ بنانے کی جو فکر لگی ہوئی ہے اس کا ذرا انجام تو دیکھنا بنے گا کیا پہرے پہرے داری داری مقدر میں آ جاتی ہے آگے کچھ نہیں ہوتا اور وہ کتنی ملعون شے ہوگی جس کے بارے میں خود ارشاد ارشاد ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا اب دنیا جی فتن طالب کلاب فرمایا دنیا مرتوب ہے دنیا کے طلب کرنے والا کتے کی طرح ہے یہ کیوں فرمایا اپنے کے کتے کی طرح جانور اور بھی تو تھے اور جانوروں کی مثال نہیں دی اور جانوروں کے بارے میں کچھ نہیں بتلایا کیا بات ہے کتے کے بارے میں کیوں فرمایا علماء اکرام نے کتے کی کئی خسرتیں لکھی ہیں پہلی خسرت تو یہ لکھی ہے کہ یہ جو کتا ہے مالک کا بھی وفادار ہے مکان والے کا وفادار ہے پالنے والے کا وفادار ہے جو کھلائے پلائے اس کا وفادار ہے اپنی برادری کا بڑا غدار ہے کتے کو دیکھ کر کتا بڑا جلدی گھراتا اور بھونکتا ہے وہ ایک بات بھی ہے لطیفہ بھی ہے کیسے ہیں کہ ایک دن کتا لاہور میں کتوں نے دیکھا کہ نیا ہے انہوں نے کہا بھی تو کہاں سے آیا کہ دلی سے کہ کم چلا تھا کہ صبح انہوں نے کہا چور نہ بول دن کے دن کیسے آ گیا کہنے لگا میں اپنی مرضی سے تھوڑے ہی آیا ہوں دس دس بیس بیس میل تک جہاں سے گزرانا وہ کتے میرے پیچھے لگے برادری کی مہربانی سے آیا ہوں میرے پیر ہی لگ رہی تھی کسی نے مجھے تو بیس بیس میل پہنچا کے گئے تو سب سے بڑی جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے فرمان کی اندر حکمت ہے علماء نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ کتے کی یہ عادت ہے کہ اپنے کو دیکھ کر کے بھونکے گا اور غیر کو دیکھ کے جھکے گا آج ہماری یہی عادت ہے کافر کے مقابلے میں لے جاؤ جھک جائے گا یہودی کے مقابلے میں جھک جائے گا عیسائی کے مقابلے میں جھک جائے گا مشرق کے مقابلے میں جھک جائے گا اپنے مسلمان کے سامنے ہر وقت اکلا رہے گا گویا ہوئی کتے والی خسرت آ گئی اور دوسری خسرت علماء کرام نے لکھی ہے کہ کتے کی یہ عادت ہے اسی لیے تو حضور نے ملعون فرمایا دنیا کو اور طلب کرنے والے کو کتا فرمایا مثلا کسی کی گائے بھینس مر جائے اور کتے کا اتنا بڑا پیٹ تو نہیں ہوتا کہ وہ ساری کھا جائے مردار مگر بدبخت کی یہ عادت ہوتی ہے پیٹ بھر کے بھی وہی بیٹھا رہے گا ساری رات کوئی اور نہ آ کے کھا جائے کوئی اور نہ آ کے کھا جائے دیتا ہے مردار کا اس لیے فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو جس آدمی نے دنیا کو طلب کرنا شروع کر دیا کتے والی خصلتیں ساری اس میں آ جائے گی چرا آج بڑے بڑے سرمایہ داروں کو دیکھو جس کاروبار کا ان کو پتا چلے گا نا اس میں اچھا پروفٹ ہے اس میں اچھی کمائی ہے اسی کے متعلق ساری رات سوچیں گے اور صبح جا کر کے لگائیں گے رات نہیں رہتی صبر نہیں رہتا ضبط نہیں رہتا میرے علم میں ہے ایسے ایسے لوگ کہ ایک لڑکا ہے اور دکانوں کی فکر پڑی ہوئی آج کی اور یہ بھی معلوم ہے کہ جھگڑے کا زمانہ ہے اور یہ بھی پتا کہ ملازم کما کے نہیں دیتے اس زمانے میں پھر بھی نیت نہیں بھرتی پیٹ نہیں بھرتا تسلی نہیں ہوتی اطمینان نہیں ہوتا سکون نہیں ہوتا طبیعت میں یہ بات آنے کے لیے تیار نہیں کہ بس بہت ہے اللہ اس اسی پر گزارا کر دے گا تو دوسری کثرت کتے کی یہ فرمائی کہ وہ ساری رات بیٹھ کے پیرا دیتا ہے اور تیسری خسرت کتے کے علماء کرام نے یہ لکھی کہ کتے کو پتا ہے یہ کہ یہ مردار جو ہے میرے سے تو مہینہ بھی ختم نہیں ہوگا اتنا بڑا مردار ہے اتنی بڑی بھینس ہے اتنی بڑی گائے ہے مردار کہ میرے سے مہینے میں ختم نہیں ہوگا مگر پھر بھی جو بھی کتا ادھر کو آئے گا بھاگ کے آ کر اس کو وہاں سے بگانے کی کوشش کرے گا تاکہ میں اکیلا کھاؤں دوسرا نہ کھاوے چنانچہ آج دنیا دار میں یہی خسرت ہوتی ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے پوری دنیا مر جائے میں اکیلا زندہ رہوں پوری دنیا بھوکی مرے میں پیٹ بھر کے کھاؤں پوری دنیا ننگی پھرے میں کپڑوں میں رہوں ہے کہ ساری دنیا میرے سامنے ذلیل ہو اس لیے ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آلہ کا اس پائیدار دنیا کے طلبگار نہ بنو اس کے پیچھے نہ لگو اس کے جستجو نہ کرو اس کے طلبگار نہ بنو اس کے ہر وقت تمنا نہ کیا کرو آرزو نہ کیا کرو علماء کرام نے اہل اللہ نے اس کو ٹھوکر ماری ان کی پاس مڑ مڑ کے آئی اللہ والوں کی باتیں نرالی حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نازات ہوئی سرکٹ جو رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں کسی آدمی نے آ کر کے پیش کیا کہ حضرت یہ روپیہ ہے فرمایا میں تو نہیں لکھتا وہ جاتا ہوا جوتیوں میں رکھ کے چلا گیا جب حضرت جوتی پہننے لگے تو روپئے معلوم ہوئے ساتھ والے مولی صاحب سے کہا کہ مولی صاحب جو ان کے پیچھے پھرتے ہیں ان سے تو یہ بھاگتے ہیں اور جو جو ان روپے کو دنیا کو دولت کو دھکے مارتا ہے اس کی جوتیوں میں آ کے پڑھتے جوتیوں میں آ کے پڑھتے ہیں مولانا اشرف علی خان رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا بڑا امیر شیٹ آدمی تھا روپیہ بڑا کافی لایا اور مولانا کو کہنے لگا کہ مجھے مرید بنا لو حضرت نے فرمایا کہ میں مرید جلدی سے نہیں کیا کرتا میری ساتھ خط و خطابت رکھو میرا عقیدہ معلوم کرو مسلک دیکھو میری کتابیں پڑھو چند دن پھر آنا پھر میں مرید کروں گا یہ جو امیر لوگ ہوتے ہیں نا ان کی کھوپڑی بڑی عجیب ہوتی ہے اس کا وہ کہنے لگا کہ اچھا مولی صاحب پھر نہ مریض بناؤ یہ اتنا روپیہ لا تھا تجھے دینے کے لیے ایسا مرید نہیں آئے گا جو اتنا روپیہ دے ایسا مرید نہیں ملے گا جو اتنا روپیہ دے تو اگر خانوی رحمت اللہ علی نے فوراً فرما دیا جا چلا جا مجھے بھی ایسا پیر نہیں ملے گا جو اتنے روپے پہ تھوک دے مجھے کہتا ہے کہ ایسا مرید نہیں ملے گا بھی چلتا چل پھرتا چل تجھے بھی ایسا پیر نہیں ملے گا جو اتنی بھاری رقم پہ ٹھوک دے اور یہ تو اب آ کر کے خطر مچ گیا نا تو پیر بھی فقیر بھی امیر بھی غریب بھی عالم بھی مولوی بھی حاجی بھی غیر حاجی بھی سارے کے سارے ایک ہی لائن میں لگ گئے ہیں ورنہ ایسے ایسے بے تمام لوگ آئے بے تمام لوگ آئے کہ انہوں نے دنیا پر لالت نہیں بھیجی خود مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج متحرات رضی اللہ تعالی اللہ اجمعین مدینہ منورہ حضور کی حیات میں حضرت حفصہ حضرت عائشہ صدیقہ حضرت ام حبیبہ حضرت زینب حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمائین یہ جو ہماری مائیں تھی مومنوں کی مسلمانوں کی حضور کی گھر والی سب نے مشورہ کیا مشورہ کیا اور کیسے مشورہ نہ کرتی حضرت ایسا رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ مجھے کئی مرتبہ کئی کئی مہینے تک ایک پانی کا پیالہ اور ایک کھجور کا دانا ملا کرتا تھا خوراک کے طور پر ایک کھجور کا دانا خوراک دیکھو پیغمبر کی گھر والیوں کی اتنا ہی اللہ نے دیا ہے ایک کھجور کا دانا ایک پانی کا پیالہ پانی بھی رج کے نہیں ان سب نے یہ مشورہ کیا کہ اب تو فتوحات اچھی بڑھ گئی ہے مدینے کے لوگ اچھے خاصے اب کھاتے پیتے ہیں ہم تنگی کب تک گزاریں گے اندازہ لگا ہماری ماں نے ایک ایک کھجور کے چوبیس گھنٹے گزار دیے اور یہاں گھڑی گھڑی فروٹ کھانا اور یہ وہ کھا کے بھی اپنے آپ کو یوں نہیں کہتے کہ ہم نے کھایا ہے پانی بھی چھٹی کا نہیں کھجور بھی پوری نہیں ایک کھجور کا دانا ایک مائی کو اور ایسا وقت بھی آیا کہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں جنگ کے موقع پہ جو ریشن تقسیم کیا ایک کھجور کا دانا جس میں تین صحابے شریک کر دیے اس کو تینوں بانٹ کے کھا لینا ایک کھجور کا دانا آخر وہ کھجورے کو منو کی تو تھی نہیں اس کو تم کہو گے پہلے زمانے میں شاید کھجور بھی کتنی بڑی ہوگی ہو جنگ کا موقع لڑائی کفر کا مقابلہ اور ریشن تو دیکھ محمد کے غلاموں کا ایک کھجور کا دانا تین آدمی اور انہوں نے کبھی اعتراض نہیں کیا کہ یار لڑنے کے لیے تو ہمیں لے آتے ہیں کچھ کھانے کو بھی تو دے بھائی بلکہ علماء کرام نے لکھا کہ تین آدمی جو کھجور میں شامل ہوتے تھے آخری آدمی کے پاس ذرا سا گدا کچلی کو لگا ہوا ہوتا تھا وہ اس کے حصے میں آ جاتی تھی وہ منہ میں رکھ کر چوسنے لگا برابر والے نے پوچھا کیا بات ہے کیا کھا رہا ہے کیا چوس رہا ہے کہا کچلی نظر آ گئی اور وہ رحمت والا آدمی دیکھا بات یوں چلی سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ام حبیبہ حضرت حفصہ ان حضرات نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تشریف لا کر مطالبے کی صورت پیش کر دی کچھ کھانا بڑھاؤ کیوں یہ کوئی کفر تو نہیں کہ کوئی ملازم یا اولاد یا بیوی یہ کہے کہ دیکھو میرا پیٹ نہیں بھرتا اور اب تو تیری حالت اچھی ہے کچھ بڑھاؤ ہمارا کھانا پیغمبر کی گھر ہیں مومنوں کی اماں ہے اور دھوپ کا یہ عالم ہے اور اگر آگ کر دیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے فرمایا تم نے تو میرا پیٹ نہیں بھرتا اور اب تو تیری حالت اچھی ہے کچھ بڑھاؤ ہمارا کھانا پیغمبر کی والیاں ہیں مومنوں کی اماں ہے اور بھوک کا یہ عالم ہے اور اگر عرض کر دیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے فرمایا تم نے کیوں تمنا کی دنیا کی کیوں آرزو کی کیوں حسرت کی اتنے ناراض ہوئے کہ تمام گھروں میں جانا چھوڑ دیا علیحدہ ہو بیٹھے اب کب دل میں یہ نہ سوچ لینا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برا کیا ایمان کر ایمان کی رتی نہیں رہنے کی آپ اور میں کیا جانے برا کیا ہوتا ہے اچھا کیا ہوتا ہے آپ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ تھا کہ میرے پاس رہ کر کے بھی میرے گھر میں رہ کے بھی جن کی جھولیوں میں میں سوتا ہوں جو میرے بستر میں رہتی ہوں جن کی گود میں میں ہوں اور قرآن آتا ہو یا پھر کھانے کے پیچھے پہلے تو اللہ کے رسول ناراض ہوئے اس لیے قرآن کریم نے آواز دی کل اللہ رسول فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ فرمایا جس نے میرے محبوب کی اطاعت کر لی میری اطاعت ہو گئی اور جس نے میرے نبی سے منہ پھیرا اس نے مجھ سے منہ پھیر لیا ایک مقام پہ فرمایا دل رسول جس نے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے بتائے ہوئے کے علاوہ کوئی راستہ ڈھونڈا تلاش کیا نولی ہی ماتولہ ہم بھی اس کو پرے کو دھکا دے دیں گے بنسلی ہی جہنم وسات بسیرا تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گھر والیوں سے ناراض ہو گئے تم نے کیوں مطالبہ کیا روٹی کا کیوں مطالبہ کیا کپڑے کا کہ اس میں فراخی ہونی چاہیے اور جب رسول ناراض ہو گئے تو اللہ بھی ناراض ہو گیا اب یہ معمولی عورتیں تو تھی نہیں جن کے بارے میں ان کے ماں لڑنے آتی ان کے باپ لڑنے آتے روٹ منیوے ہوتے ان کے وارث روٹھا کر گھر بٹھاتے واجی واہ اگر کھانے کی بات کرتی تو اکڑ کے بیٹھ گئے ہو اللہ پاک نے آواز دیا ان كنتم تنیا الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا نا امک سراحا جميلا کیا دھمکی دی ہے پرورتگار عالم نے کتنی زبردست دھمکی ہے ڈانٹ ہے کوئی لحاظ نہیں اس بات کا کہ یہ سیدہ حفصہ ہے فاروق اعظم کی بیٹی ہے یا ایسا صدیقہ ہے ابو بکر کی بیٹی ہے یہ فلاں کی بہن ہے یہ فلاں کی گھر اس, اس بات کا لحاظ نہیں کیا اللہ پاک نے فرمایا بات سنو اگر تمہارے دل میں یہ خیال ہے کہ ہم بھوکے مر گئے ہم پیاسے مر گئے ہمارے پاس کپڑا پورا نہیں ہے تو یوں فرمایا اپنی کی بریائی کی قسم عہد پہاڑ سونے کا بنا کر تمہارے حوالے کر دیتا ہوں عہد پہاڑ جو ہے اتنا سونا میں تمہیں دے دیتا ہوں پیغمبر کی گھر والیوں کو خدا فرما رہے ہیں اتنا سونا میں دے دیتا ہوں اور تمہیں اسے اپنے ساتھ رکھو اس کی مالک بن جاؤ پر ایک بات یاد رکھو تم تمہیں میرا محبوب نہیں ملے گا طلاق لینی پڑے گی میرے محبوب سے تمہیں الگ ہونا پڑے گا وہ بستر نہیں ملے گا جس بستر میں قرآن اترتا ہے وہ گھر نہیں ملے گا جس گھر کی غلامی چبریل کرتا ہے اب نوز باللہ وہ دنیا دار تو تھی نہیں تمام کے تمام نے مشورہ آپس میں کرنا شروع کر دیا اب کیا کیا جائے تمام کے تمام نے عرض کر دیا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک سے پوچھا اللہ پاک نے فرمایا اور میرے محبوب کتنی وفادار ہے یہ تمام کے تمام نے عرض کر دیا یہ کھجور کا ایک دانا بھی بند کر دو یہ پانی کا ایک پیالہ بھی بند کر دو یہ جو کچھ ملتا ہے اسے بھی ختم کر دو پر کالی کملی والے تیرا دامن چھوڑنے کو ہم تیار نہیں اور معافی طلب کی ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لیے یہ بات میں نے عرض کی کہ ہم لوگ اس چکر میں پڑے رہتے ہیں یہ بھی جائز ہے یہ بھی جائز ہے یوں بھی آدمی کما سکتا ہے یوں بھی آدمی دن دولت اکٹھا کر سکتا ہے ارے تین قسمیں ہیں مال کی علماء کرام نے لکھا کہ جنت کے دروازے پہ تین سطریں لکھی ہوئی ملیں گی وہی تو دیکھے گا جو جنت کے دروازے پہ جائے گا اور جس کو جنت کی ہوائی نصیب نہیں ہونی وہ ادھر لینے کیا جائے گا اور کون آنے دے ادھر اسے بھائی وہ ان کی تو جب پٹائیوں کی مار پڑے گی آواز آئے گی ہتار ادا جا اوہ تب تو بہ بوا وہ کون وقال لهم ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم جہنم کا دروغ ہی کہے گا فرشتے کہیں گے کہ تمہیں شرم نہیں آئی تم کہاں آئے ہو تم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو کر اتنے اول العظم نبی کا امتی ہو کر اتنے بڑے محبوب پیغمبر کا امتی ہو کر جہنم میں آیا تجھے شرم نہیں آئی رسولم یتلون علیکم آیات کم امیا قرآن نہیں سنا کبھی نہیں آج سنی اللہ کا پیغام نہیں سنا تھا آج دنیا یہود کی ریس کرتی ہے عیسائیوں کی ریس کرتے ہیں اگر وہ ریس بھی نہیں ہو ملتی وہ باتیں بھی ہم میں نہیں جو ان میں ہو انہوں نے آج پکڑی ہے اور کسی نے بتلایا کہ ایک آدمی نے انگریزوں کے ملک میں کافی دن کمایا اور کما کما کر کے ایک انگریز کے پاس جمع کرتا رہا کہ جب میں اپنے وطن جاؤں گا تو تجھ سے وصول کر لوں گا سال کمایا دو چار سال کمایا اس کے بعد واپسی کا ارادہ ہوا تو اس انگریز سے کہا کہ میری امانت وہ واپس لا میرے پیسے انگریز بے ایمان ہو گیا تھا لگا کون سے پیسے کہ میں تیرے پاس جمع کر رکھے تھے کہ میں تو تجھے پہچانتا بھی نہیں اس نے بڑا سمجھایا کہ دیکھو میں نے پردیش کاٹا ہے بیوی بچوں سے دور رہا ہوں بڑی دقت اٹھائی ہے تکلیف برداشت کی ہے میری رقم دے دے انہوں نے کہا میرے پاس آئی نہیں مجھے تو نے دی ہی نہیں اس نے بڑی کوشش کی اس کے ملنے والوں کو بھی لایا چھوٹے بڑوں سے بھی کہا مگر وہ نہ ماننا انگریز تو اس کو کسی نے ایک طریقہ بتایا کہ تو گرجے میں چلا جا وہاں جو پادری ہے یعنی انگریزوں کی مسجد کو گرجا کہتے ہیں اور ان کا جو مولوی ہے اسے پادری کہتے ہیں تو پادری سے جا کے کہو وہ تو سفارش کرے گا تو یہ انگریز پیسے دے دے گا یہ بیچارہ مزدور وہاں گیا اور جا کر کے اس کو داستان سنائی اور بتایا کہ بھی میرے پیسے ہیں اور دیتا نہیں ہے میں نے بڑا کہا مگر پیسے نہیں دیتا اس نے ایک پرچہ لکھا اور بند کر کے لفافے میں مہر لگا کے دے دیا کہ یہ لے کے جاؤ اس کے پاس جس سے پیسے لینے تھے اس کو جا کے دیا اس نے کھولا اور دیکھ کے کہنے لگا کہ ایک گھنٹے کے بعد آ کے ساری رقم لے جائیے ایک گھنٹے کے بعد آ کر ساری رقم لے جانا اب وہ مزدور کہنے لگا کہ مجھے تو بتا دے اس نے کیا لکھ دیا کہ تو تو اکڑا بیٹھا تھا میں نے سارے جتن کرے تیری منت کی تیری خوشامد کی تجھے سمجھایا اوروں سے بھی کہلوایا اس رکے کو دیکھ کر کے بڑا جلدی تیار ہوگا دینے کے لیے اس میں کیا لکھا ہے کہنے لگا اس میں یہ لکھا ہے کہ تو مسلمان کب سے بن گیا تو مسلمان کب سے ہو گیا یہ تو مسلمانوں کا کام ہے لے کے نہ دینا میں تو تجھے پکا عیسائی سمجھتا ہوں تو مجھے لکھ کر جواب دے یا اس کی رقم ادا کر کہ تو مسلمان کب سے بن گیا جو دوسرے کا مال کھا کر اب انکار کرتا ہے تو میں نے دینا ہی نہیں ہمیں صبح پڑتا کہ تو مسلمان بن گیا اگر انگریز ہوتا یہ بات کبھی نہ کرتا آج تیری گوا کا اعتبار نہیں تیرے بنائے ہوئے پیکنگ کا اعتبار نہیں تیری کوئی چیز بند کی ہوئی کا اعتبار نہیں کلمہ پڑھنے والے اور سونے سائی دے امتی تیرے ہاتھ کی بنی ہوئی چیز چار آنے میں نہیں کوئی خریدتا انگریز کے ہاتھ کی بنائی ہوئی چیز دس روپئے میں خرید لیتا ہے کافر کا یقین ہے تیرا یقین نہیں کیوں کیا وجہ ہے اس لیے کہ تو دنیا کے پیچھے لگ گیا تو نے قبر بھلائی تو نے حشر بھلایا تو نے بھلائی بھلائی تو تو نے نے موت بڑے چھوٹوں کو جنابے بھلائے تو نے قبرستان میں جا کے کبھی دیکھا نہیں کہ کتنے لوگ تھے آباد تھے آج برباد ہوئے پڑے تو ہم لوگ اپنی کتنے دن کی زندگی ہے کس قدر حرام خوری کر رہے ہیں لوگ جس کی انتہا نہیں ملازم باد نہیں آتا مزدور بعد نہیں آتا مولوی بعد نہیں آتا اگر جہاں تک اس کی چلتی ہے وہ بھی کرتا ہے فوج والے پریڈ کرتے ہیں صبح کو پولیس والے پریڈ کرتے ہیں صبح کو مولوی پریڈ کرتے ہیں رمضان شریف میں شام کو افطار کے وقت روزہ کھلنے سے پہلے کبھی دیکھا تو کرو مولویوں کی چال کیسے بھاگتے ہیں پکوڑوں کی پلیٹ ہجرے میں رکھ کے دیا پھر ایک بچی آ گئی حلوا لے کے پھر بھاگا پھر دوسری آ گئی سوئی لے کے نہ اسے یہ یاد رہتا مجھے روزہ لگا ہوا ہے نہ بیٹھ کے دعا یاد مانگنا نہ پڑھنا وہ لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ کرتے کرتے ہی روزہ کھل جاتا ہے گئے ہم کہاں اور اگر یہ یقین ہو جائے کہ مجھے اللہ پاک نے جو کھلانا ہے وہ ملے گا ملے گا ملے گا امو سے تو آپ بھی کہتے ہیں میں بھی کہتا ہوں پر اندر سے یقین کوئی نہیں اندر سے یقین بنے نا پھر بات بنتی ہے اصل میں دل کی گہرائیوں میں یہ بات پیدا ہو پھر یہ بات بنتی ہے نفت الیمن ایک عربی درس کی کتاب ہے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے ہم نے بھی بچپن میں پڑھی تھی اس میں ایک واقعہ لکھا تھا کہ ایک آدمی پہاڑ کی ایک غار میں رہتا تھا اللہ اللہ کیا کرتا تھا عبادت کیا کرتا تھا سب آدمی تھا وہی رہتا تھا جنت سے کھانا آتا تھا وہ کھایا کرتا تھا ایک مرتبہ تین دن تک نہ ملا نہیں آیا اللہ میاں نے آزما لیا بس نیچے اترا اور بستی میں آیا اور سوال کر دیا ایک گھر پہ کہ اللہ نام پہ روٹی دو انہوں نے تین روٹیاں دے دی یہ لے کے چلا کہ کافی ہے تین روٹیاں تو جس گھر سے روٹی ملی تھی انہی کا کتا پیچھے لگ گیا فقیر کے اور قریب تھا کہ اسے کاٹ کھائے آپ اتنے سمجھا دو روٹی کافی ہے ایک روٹی پھینک دوں یہ اس میں لگ جائے گا کتا اس میں مشغول ہو جائے گا میں نکل جاؤں گا انہوں نے روٹی پھینک دی کتے نے روٹی کھا لی اور ایک روٹی کھا کر کے پھر پیچھے پیچھے لگ لیا آپ نے سوچا ایک ہی کافی ہے نہ کھائے کاٹ نہ کھائے کتا دوسری پھینک دی کتا دوسری روٹی کھا کر کے پھر آپ کے پیچھے آ لگا آپ نے سوچا وہ ایسی روٹی سے کوئی یوں ہی پھلے یہ پیچھے لگ گیا کتا کاٹ کھانے کو وہ تیسری بھی پھینک دی کتا تیسری کھا کر کے پھر پیچھے پیچھے اب آپ اس کو غصہ لگا اور عربی زبان میں کرے لگا ماں کی ملحیا وہ بغیر کمی نے شرم کر جس مکان کی چوکٹ پہ تو پڑا رہتا ہے تین روٹیاں دی تھی انہوں نے مجھے تینوں کھا لی پھر میرے پیچھے میں نے تجھے تینوں ڈال دی وہ تینوں کی تینوں کھا کر پھر میرے پیچھے لگا ہوا ہے تجھے شرم نہیں آئی تو یوں لکھا تھا اس کتاب میں کہ اللہ پاک نے کتے کو زبان دی اور کہنے لگا بیٹھ کے فیصلہ کرو تم بے غیرت ہو یا میں بے غیرت ہوں فیصلہ کرو بیٹھ کے اور کتا کہنے لگا رب مالک رب کائنات کی قسم ہے بعد مرتبہ اس چوکٹ پہ جس پہ میں پڑا ہوں آٹھ آٹھ دن تک ٹکڑا نہیں ملتا پر مجھ سے قسم لے لے اس طرح کے سوا کبھی دوسرا دروازہ جا کے نہیں دیکھا اور میں تو پھر بھی کتا ہوں جناب تو آپ ہیں پیار کے ماتھا رکھنا خود کرو میں کبیلا ہوں یا تو کبیلا ہے ایسے کر رہا تھا کہ ہم لوگ اپنے آپ کو ہوشیار دانا پینا بڑا چلا چست سمجھ کر کام کر رہے ہیں حالانکہ چلاک کی ماں کسی کی نہیں چلتی جو خدائی نظام ہے اس میں چلاکی کی نہیں آج بھی تو کام دیتی ہے چلاکی کام نہیں دیتی کتنا بڑا چرم ہو کتنا ہی بڑا عظیم گنا ہو آج سی کر مالک کو آئے گا آئے گا چنا کے واقعات کی دنیا میں آج بات کر رہا ہوں لکھا ہے کہ ایک آدمی کی موت آنے لگی اسے کچھ احساس ہوا کہ میری موت قریب ہے رو پڑا رویا اور کہنے لگا لوگوں میری میری آٹا لاؤ آٹا لاؤ ان کیوں کیا کرے آج کا کیا کرے گا کہنے لگا میری داڑھی سے آٹا مل دو نوجوان آدمی تھا کہنے لگا میری داڑھی پہ آکا مل دو سفید کر دو اسے کسی نے پوچھا کیوں کہنے لگا میں نے سنا ہے ہمارے نبی نے فرمایا کہ اللہ پاک سفید داڑھی والے سے حیا کرتا ہے میری سفید داڑھی کر دو شاید میرا کام مل جائے رب العالمین میری داڑھی کا لحاظ کر کے مجھے معاف کرتے علماء نے لکھا ہے کہ مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا بتا کیا گزری کہنے لگا بنایا تو میں نے ہلا تھا پر کام آ گیا بنایا تو میں نے ہلا وسیلہ تھا پر کام آ گیا کیسے کہ اللہ پاک نے یوں فرما دیا کہ جا میں نے تجھے معاف کر دیا تو ہلا پر کیا تو مجھ سے ڈر کے ہے کیا تو میرا خوف کھا کر کیا تو مجھ سے لڑ کر کیا تو میرے سامنے جھک کر یا میں نے تیرا ہلا ہی قبول کر لیا تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہوشیاری میں قدم نہ رکھو اپنے آپ کو جوان چلا کے نہ بناؤ آجزی کر وہ رب ہے تو بندہ ہے وہ مالک ہے تو مملوک ہے وہ چاہے تو کھلائے وہ چاہے تو نہ کھانے دے ہم نے بڑے بڑوں کو بھوکے مرتے دیکھا بھوکا مرنے کا یہ مطلب نہیں کہ غریب ہو جائے گا گھر میں دھن دالت کھانا پینا پھل فروٹ گوشت سب کچھ ہے مگر ڈاکٹر یا تو مر نہ جائے گا اب رو رہا ہے گھر والی وہ کہتا ہے اتنا سا ٹکڑا دے دے ان لگا نہیں اور سب کچھ ملے گا ڈاکٹر نے منع کر رکھا ہے ان لگا میں مر رہا ہوں کہ مر کئی لوگ یوں ہی مر جاتے ہیں تو جس کو خدا نے بھوکا رکھ کے مارنا ہے وہ ہر حال میں بھوکا مرے گا اور جس کو پروردگار عالم نے نورانی موت دینی ہے تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ دنیا جس کو جس کو ہم نے اپنا اور نہ بچھونا بنایا ہوا ہے جس کو ہم نے اپنی زندگی کا حاصل بنایا ہوا ہے جس کو ہم نے اپنی زندگی کا مقصد بنایا ہوا ہے ساری زندگی کا متم نظر بنایا ہوا ہے یہ وہ دنیا ہے جس کو قرآن کہتا ہے اللہ والا یہ کھیل اور تماشا ہے یہ کھیل اور تماشا ہے نہ تماشا رہے گا نہ تماشے والے رہیں گے فرمایا لو کانو یا لمو آخرت باقی رہنے والی ہے اس کی نعمتیں باقی رہنے والی ہے اس کا نظام سارا باقی رہنے والا ہے اس لیے اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو آخرت کا فکر نصیب فرمائے اور یہ دعا ہر وقت کیا کرو یا اللہ مرتے وقت کسی کا لینا دینا ہمارے ذمہ نہ رہے اور تمنا بھی کرو اس کی کوشش بھی کرو اللہ کا عمل کے طور پہ کتا فرمائے اللہ صلی سیدنا و مولانا محمد النبی علیہ مسعد عبرۃ القلوم الہ العالمین سب بیماروں کو شفا کا فرما اس شہر سے ایک لڑکی علامہ شاہ کشمیر رحمت اللہ علیہ کے رشتہوں میں جمعہ پڑھنے آتی ہے بتا رہی تھی کوئی مائی بیمار ہے اللہ پاک شفا کا فرمائے عبد العبول صاحب ان کی دادی کو بھی تکلیف ہے اللہ پاک شفا کاملہ عادلہ مستمر رہتا فرمائے اور قاری صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمارے دادے کے لیے دعا کرو اللہ کرے بخشش ہو جائے یا اللہ جتنے بھی قبروں میں چلے گئے میرے والدین تمہارے والدین تمہارے عزیز رشتے دار میرے رشتے دار یا اللہ سب کی مقصد فرما الہ العالمین تمام مخلوق کا بھلا فرما ساری امت کی بخشش فرما یا اللہ خدمت گزاروں کا بھلا فرما ساری کائنات کو اپنے فضل و کرم سے معافی عطا فرما سب کو اپنی مہربانی سے نواز دے سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما یہ یاسین سبزی منڈی میں کام کرتا ہے سب سے کہہ رہا ہے کہ دعا کرو اللہ سب کاروبار برکت عطا فرمائے آنکھوں جا رہے لڑکا کہتا ہے میرے لیے بھی دعا کرو اللہ پاک اس کے بھی کاروبار برکت عطا فرمائے ہمیں اور ہماری اولاد کو نیک اور نمازی بنا یا اللہ اچھے اخلاق والا بنا یا اللہ کسی کے دیندار نہ رہے ظلم سے بچا شریر کی شرارت سے بچا فترا پردازوں سے بچا یا اللہ دین و دنیا میں عافیت عطا فرما سکون عطا فرما ہاں جتنے لوگوں نے حج کی درخواست دی اللہ تعالیٰ سب کو بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے یا اللہ سب کی چھولیاں بھر دے یہ شیخ محمد افضل صاحب ہیں ہمارے پرانے ملنے والوں میں سے ان کی والدہ کو بھی تکلیف ہے یا اللہ شفا کام لاتا فرما آج عطا فرما یا اللہ تمام مسلمان کی یا دوسرے تمام بیماروں کو شفا کا فرما یا اللہ ہم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 لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه طبعا لما جئت به صدق الله مولانا العظيم وصدق بلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين میرے معزز سامعین کرام قرآن مجید فرقان حمید انتیسواں سپارہ پہلی سورت سورہ ملک اس کی دوسری آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان بھی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا گیا اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کی روشنی میں مجھے عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے آیت کا خلاصہ یہ ہے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم یہ دنیا جو ہے دنیا یا یوں کہیے گا کہ یہ جو دنیاوی زندگی ہے یہ انسان کے لیے اللہ نے اس دنیا کو دار الامتحان بنایا ہے اور یہاں پر جو انسان جس حالت میں بھی ہے گویا اللہ کی طرف سے اس کا امتحان ہو رہا ہے اب اللہ پاک انسان کا امتحان جو لیتے ہیں اس کے دو انداز ہیں بھائی کہیں پر فرمایا نبلوکم بشرری بلخری فتنا یعنی ایک شر کا لفظ ہے اور دوسرے دوسرے نمبر پر خیر کا لفظ ہے کسی کو دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ ہم تمہیں حسنات کے ذریعے سے بھی آزمائیں گے اور سیئات کے ذریعے سے بھی آزمائیں گے گویا پہلی آیت میں جس کو خیر کہا اسی کو یہاں پر حسنات کہا جس کو اس آیت میں شر کہا اسی کو یہاں پر جو ہے وہ سیئات کہا گیا ہے اگر ایک انسان دنیا میں صحت مند ہے اللہ نے اس کو صحت بھی خوب عطا فرمائی بنگلے بھی خوب عطا فرمائے گاڑیاں بھی خوب عطا فرمائی بینک بیلنس بھی خوب عطا فرمایا اور خوشیوں کے لمحات بھی خوب عطا کیے دنیاوی نعمتوں کی فراوانی اللہ پاک نے اس انسان کو عطا کی ہے تو گویا اس انسان کا بھی امتحان لیا جا رہا ہے کہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پر یہ انسان شکر کتنا کرتا ہے اگر اللہ تعالیٰ کسی کو نعمتیں عطا فرمائے بھائی اور وہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرے تو اس کا مطلب وہ انسان جو ہے وہ کامیاب ہو گیا وہ انسان کامیاب ہو گیا اور آخرت کے اندر فرمایا فلاسما قرتی جزا بما یا يعملون کہ اس کے بدلے میں ہم تمہیں آخرت کے اندر وہ وہ نعمتیں عطا فرمائیں گے کہ جس کا تم دنیا میں تصور بھی نہیں کر سکتے ہو اور دوسرے نمبر پر اگر ایک انسان جو ہے وہ جب بھی دیکھو ہر وقت اس پر بیماریوں کے یلغار ہیں بیماریوں کے یلغار ہیں کبھی خود بیمار ہو رہا ہے کبھی اولاد بیمار ہو رہی ہے کبھی محترمہ بیمار ہو رہی ہے اور تنگ دستی کا عالم ہے پریشانیوں کا عالم ہے یہاں پر تو گویا اس انسان کا بھی اللہ کی طرف سے جو ہے وہ امتحان لیا جا رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے انسان پر یہ جو آنے والے حالات ہیں تنگ دستی کے فخر و فاقہ کے بیماریوں مشکلوں کے مسائب کے پریشانیوں کے کہ یہ آنے والے حالات پر انسان کیا کرتا ہے <clears throat> اگر ایک انسان جو ہے وہ صبر کرے بھائی تو اس کا مطلب وہ انسان جو ہے وہ کامیاب ہو گیا اور اگر ایک انسان پریشانی مسائب بیماریوں کی یلغار ان حالات کے اندر صبر نہیں کر رہا بلکہ جزا سزا کر رہا ہے اور اللہ معاف فرمائے کچھ ایسے انسان بھی ہوتے ہیں کہ جو لوگوں کے سامنے برادری کے سامنے عزیز و اقربا کے ہاں رشتہ داروں کے ہاں مارکیٹ کے اندر چلے گئے تو وہاں پر دکان کے اندر چلے گئے تو وہاں پر خدا کے بارے میں گلے شکوے کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ کیا بیماری کے لیے خدا کو ہمارا ہی خاندان اور ہمارا ہی گھر جو ہے وہ نظر آیا اور کوئی نہیں اس نوعیت کی باتیں جو ہے وہ یہ بڑی خطرناک باتیں ہیں یہ بڑی جو ہے وہ خطرناک باتیں ہیں اس لیے اس لیے قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا کہ اگر کسی کے اوپر اس نوعیت کے جو ہے وہ حالات آ جائیں تو اس انسان کو صبر کرنا چاہیے اس انسان کو جو ہے وہ یہاں پر صبر کرنا چاہیے بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے بھائی کہ یہ دنیا جو ہے یہ دنیا یہ ہمارے لیے دار الامتحان ہے یہ